وحل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں محترم سامعین کرام میں سمجھتا ہوں اس صدی کا بہت بڑا المیہ بڑے افسوس کی بات بڑی شرم کی بات اور چلو میں ڈوب مرنے کی بات کیا عنوان لیے بیٹھے ہیں ہم آج کل اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں یہ کوئی عنوان ہے ایک اجلاس قائم کیا جائے اور کانفرنس قائم کی جائے میڈیا کو بلایا جائے اور دنیا بھر کے ماہرین کو بلایا جائے بڑے بڑے فلاسفر پروفیسر خطبہ کو بلایا جائے عنوان کیا سورج سے روشنی نکلتی ہے اور حرارت نکلتی ہے کہیں گے کوئی مذاق ہے یہ بھی کوئی بیان کرنے کی بات ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ سورج سے گرمی نکلتی ہے سورج سے روشنی نکلتی ہے یہ کوئی بیان کرنے کی بات ہے کہ پھولوں سے خوشبو مہکتی ہے یہ کوئی بیان کرنے کی بات ہے آگ سے گرمی نکلتی ہے ڈوب مرو عقل کو کتے نے چاٹ لیا ہے جس مذہب کا نام اسلام سلامتی کا مذہب جس نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ونا رس کا اللہ رحمت اللہ عالمی اے نبی آپ کو بارش اور رحمت بنا کر بھیجا گیا آج اس بارے میں بہتوں ہوا ہوتا کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے کوئی ایک بات کے رشتے سے پیدا ہوا ہو وہ ثابت کرے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے دہشت گرد حرام دار آئینے میں اپنا چہرہ دے کون آج دہشت گردی کر رہا ہے کون خباست کر رہا ہے کیوں دیا آج کون مسلمانوں نے کبھی سیتا کے خلاف فلم نکالی مسلمانوں نے کبھی دیوی دیوتاؤں کے خلاف کارٹون بناؤ سے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حدیث کشتی میں فرمایا لولا کلما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت و جلالت کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین آسمان کو نہ پیدا کرتا لیکن اس دین کو دین محمد ہی نہیں کہا جاتا ہے اس دین کو دین احمد ہی نہیں کہا جاتا ہے اس دین کو مکے کا دین نہیں کہا جاتا ہے اس دین کو مدینے کا دین نہیں کہا جاتا ہے ان دینا اند اللہ اسلام اللہ نے اس دین کا جو نام رکھا ہے وہ مذہب اسلام ہے حضرت عیسیٰ سے آپ کی شخصیت بڑی نہیں یہودا سے آپ کی شخصیت بڑی نہیں ہندوستان کی دھرتی سے مکے کا مقام بلند نہیں ہندوستان کی سرزمین سے بنارس کاشی اور متھرا سے مدینہ المنورہ کی خاص افضل ترین نہیں لیکن نام رکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نہیں رکھ سکتا تھا یہ مکی دین ہے یہ مدری دین ہے یہ صدیقی دین ہے یہ فاروقی دین ہے وہ حضر السلامی دینن فل نام لیا تو اسلام کا نام لیا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر سراسر سلامتی ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے کمینوں کیوں وقت برباد کرتے ہو کیوں کانفرنس سے کرتے ہو کہ شہر میٹھا ہوتا ہے کانٹا چپتا ہے دن میں اجالا ہوتا ہے رات میں تاریخی ہوتی ہے اگر شک ہے تمہاری ماں کو قسم دے کر پوچھو کہ باپ صبح رات کی تنہائی میں آیا تھا یا کتا سور تمہیں جننے کے لیے آیا تھا مذہب اسلام کی صداقت مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کی امن اور شانتی کے بارے میں شک ہے تو اپنی ماؤں کو پوچھو کون سا انمان دیے بیٹھے جس کے نام کے اندر سلامتی اور تعریف کیا کرتا ہے وہ حدیث پاک میں سر کو نہیں نہیں تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب فرمایا مسلمان کی تعریف کیا ہے نماز پڑھنے والا داڑھی رکھنے والا علامہ باندھنے والا روزہ رکھنے والا بنی اسلام والا خمس اسلام سادہ پانی دیجیے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے کسی ایک چیز کا حوالہ دے دیا جاتا مسجد بننے والا مسلمان داڑھی رکھنے والا مسلمان لمبا جبا پہننے والا مسلمان قرآن شریف پڑھنے والا دیکھو حدیث کھول کر کمینو المسلموں من منسلیمن لسانی ہی و یدی نہ نماز کی بات ہے نہ روزے کی بات ہے نہ حج کی بات ہے نہ عمرے کی بات ہے نہ طواف کی بات ہے نہ نبی کے روزے کو چومنے کی بات ہے نہ ریاض الجنہ میں احتاف کرنے کی بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں شرم کرو ڈوب کرو اپنے پیشاب میں ڈوب کرو کس مذہب کے بارے میں کہتے ہو جو مذہب یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے مذہب کا نام رکھا تو اسلام ماننے والوں کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ تحجد پڑھنے والا تصبی کے دانے ڈھکیلنے والا المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے اور بھی شک ہے تم کہتے ہو ایک دوسرے سے ملتا ہے ہائے ہائے بائے بائے اور دن میں دنیا بھر کا زہر گڈ مارننگ صبح میں تو اچھا دوپہر میں مر کو چلا جا گڈ آفٹر نون شام میں تیرا جنازہ نکل جائے گڈ ایوننگ گڈ نائٹ صبح میں تو تیرا انتم سنسکار ہو جائے مذہب کا نام اسلام ماننے والے کا نام المسلم المسلم ہی نبی کو کہا گیا وما صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ اے نبی ہم نے آپ کو بدر کا کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو عہد کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے نہیں کہہ سکتے تھے اللہ نے شان بیان کی کہ آپ رحمت اللہ ہے بارش اور رحمت بنا کر بھیجے گئے اور پیغام دیا مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملے یہ نہیں کہ صبح میں اچھا رہے دوپہر میں جنازہ دوپہر میں اچھا رہے شام میں انتم سنسکار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی برکتیں ہوں ہر دنیا میں کوئی ایسا پیغام کیا عنوان لیے بیٹے پتلوں کو جلاتے ہو یا قوم پتلوں کو جلانے کے لیے بدر کا ماری کا قائم کرنے والے بہت ماری کا قائم کرنے والے نوین میراث میں آج شرم آ رہی تھی مجھے پھول تقسیم کر رہے مردوں کو ہرڑا بنا رہے ہتھیار دو ظالموں کا قلعہ خما کرنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ زندگی کوئی زندگی کہ نبی کو گالیاں دی جاتی رہے برا بھلا کہا جاتا رہے قرآن کی توہین ہوتی رہے آخا کی شان میں گستاخی ہوتی رہے دین اسلام کو ہمارے سامنے اس کا نام و نشان مٹایا جاتا رہے نوجوان زندہ رہے کر کوئی فائدہ کس کے لیے جی رہا ہے لہلا سے گلے ملنے کے لیے اس کو شکا کی داستان قائم کرنے کے لیے کیا ہے تیری زندگی کا مقصد اس کی فضا کو عام کرنا محبت کے ماحول کو عام کرنا گلی کوچوں کے اندر زنا کے اڈے قائم کرنا کیا ہے اسلام کا پیغام کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے نبی کی سیرت کیا ہے صحابہ کرام کا کردار نبی پرچے کے اندر میراث کے اندر باپ جائیداد چھوڑ کر نہیں رہے نبی باپ کھیت کھلیان چھوڑ کر نہیں رہے اللہ کے نبی ضلع اور تلوار چھوڑ کر گئے ظالموں کا قلعہ خما کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ان سے ظالم مظلوم تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے ظالم کی مدد کیسے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر مدد کرو کیا کیا تم نے کوئی محرف مجھ کو گالیاں دیتا ہے تالیاں پیٹتے ہو چھکوں کی طرح ٹونی بلیر کو گالیاں دیتا ہے ہماری پہنچ ہمارے جوش ہمارے جذبات ایک کارٹون کو جلا کر ایک مجسمے کو جلا کر اور تالیاں پیٹ کر اسی اجلاس میں ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں مسلمان اسی لیے پیدا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخر نے فرمایا اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں سب سے زیادہ رحم دل نرم دل نازک دل ابو بکر ہے آقا نے سیل لگا دی آقا نے ٹائٹل دے دیا اب ابو بکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحم دل نہیں آ سکتا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے اور خلیفت المسلمین بنے تو ایک جماعت نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو آخا نے ممبر رسول پر فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر آج دیوبندی ہو آج بریلی ہو آج شافی ہو آج حنفی ہو آج عربی ہو آج اجمی ہو دنیا کے ہر ممبر میں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کہا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ دل حضرت ابو بکر سے ہیں لیکن جب آپ خلیفت المسلمین بنے امیر المومنین بنے تو کہا زکات کا انکار کرنا تو دور کی بات اگر کوئی کسی پر زکات فرض ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی نکیل اور رسی اون تو دیتا ہو اور رسی نہ دیتا ہو وہ ابو بکر تیرے سب کے جاؤ کیا نے تجھے اور ہم امتی بھی امتی کہا تھا فرمائی ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل کر اس کا سر قلم کرے گی ابو بکر زندہ رہے اور اس کے سامنے دین مرتا رہے تیری ماں کو گالیاں دی جاتی رہیں تیرے باپ کو بدنام کیا جاتا رہے ہمیں کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں نہیں ہیں دیش وروی نہیں ہیں ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمی لو دیش دہشت گرد تم لو عراق امریکہ گیا تھا یا امریکہ کے کتے تو عراق کے اندر آیا تھا فلسطین امریکہ گیا تھا یا امریکہ فلسطین میں آیا تھا کشمیر امریکہ گیا تھا یا امریکہ کے کتے کشمیر کے اندر آئے تھے وہ لڑنے کے لیے واشنگٹن گیا تھا یا واشنگٹن لڑنے کے لیے بوسی میں آیا تھا الجزائر امریکہ گیا تھا یو ایس اے یا یو ایس اے الجزائر کے اندر مداخلت کی تھی آپ کے گھر میں آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں مزے میں زندگی گزار رہے ہیں میں نے آ کر کہا شوہر تو بیوی سے نہیں مل سکتا یہ کھانا نہیں کھا سکتا اپنے بچوں کو لاڑ پیار نہیں کر سکتا آپ نے کہا کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں آپ تو ملا ہیں آپ تقریر کر کے جائیے فوراً ٹی وی کے اندر ڈی جی نیوز میں آیا سی این ایم کے اندر آیا بی بی سی کے اندر آیا حاجی صاحب متولی صاحب کے گھر والے دہشت گرد یہی ہو رہا ہے رام زادے تجھے کیا ضرورت تھی اپنا ملک سنبھالتا تھا سور حرام کے بچے نہیں پیدا کرتا تیرے ملک کے اندر حرام کے پیڑے پیدا ہو رہے تھے پانی مہنگا شراب سستی شادی قیمتی زنا جنا سستا ایک بچی اسکول میں جاتی ہے ماسٹر پوچھتا ہے تمہارے بھائی کتنے نام بتا دیا بہن کتنے نام بتا دیا ماں کا نام بتا دیا باپ کا نام پوچھتے ہی زاروں قطار رونے لگتی ہے کہتی ہے ماسٹر صاحب مت پوچھو ایک بات ہو تو ہم نام بتائیں تیرے ملک کی یہ حالت اپنے بچیوں کی اسمت اور نہ بچا سکا لو پر کمی نے آج اس پر پر ہے کتنا نام کی فلم نیٹ پر موجود ہے دیکھو ایک طرف قرآن اور ایک طرف قتل کے مناظر ساڑھے نو سو برس تک اس سرزمین کے اندر ہم نے اسلامی پرچم کو لہرایا ایک بات کے نسخے سے کوئی پیدا ہوا ہو تو ثابت کرے کہ اس سارے نو سو سال کے اندر کبھی ہندو مسلم پہ والا فساد ہوا ہو کسی مندر کو گرایا گیا ہو کسی غیر مسلم عورت کے آبرو کو لوٹا گیا ہو ابھی بھی اس دھرتی پر مسلمانوں کے پچپن سے زیادہ ممالک ہیں اگر چاہے تو آج جو ہڈی پسلی ایک کر دیں لیکن نہیں کس ملک کے اندر تمہیں ستایا جا رہا ہے کس ملک کے اندر تمہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے دہشت گرد دنیا کے سب سے بڑے یہی کمی نے پیٹرول چوس رہے ہیں ہتھیارات کو بیچنے کے لیے ملکوں کو لڑا رہے ہیں عورتوں کی آبرو کو نیلام کر رہے ہیں نوجوانوں کو بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں ملکوں کے امن کو انہوں نے ختم کر رکھا ہے جس مذہب کا نام اسلام جس کا پیغمبر رحمت لے کر آیا اور جس کا پیغام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہو کون سا عنوان لیے بیٹھے ہو کیا ٹاپک کے لیے بیٹھے ہو کیا تم نہیں جانتے ایک بدلی آخا کے زمانے میں استنجا کرنے کے یہ کوئی اور جگہ نہیں تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر استنجا کر دیا آقا کی وہ مسجد جس میں ایک رکعت کے پچاس ہزار رکعتوں کا سوال ہے آقا کی وہ مسجد جس کو جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ کہا جاتا ہے آقا کی وہ مسجد کہ جس میں قدم رکھنے والا گویا یا جنت میں قدم رکھنے والا ہے اس مسجد کے اندر آ کر ایک بدوی پیشاب کرتا ہے کبیروں دنیا والوں کو بتاؤ جو اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں مسلمانوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس نے پیشاب کیا صحابہ کرام نے آستینوں تینوں کو چڑھا لیا نماز پڑھنے کی جگہ عبادت کرنے کی جگہ ایک غیر آ کر پیشاب کرتا ہے دیوبند کی مسجد کے اندر ان ناگائخوں نے انجیر کے چمڑے کے اندر قرآن کو لپیٹ کر نہیں ڈالا انہوں نے سہارنپور کے اندر قرآن شریف کے اوراق کے پٹاخے بنا کر نہیں پھوڑے یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے تم اسے کچھ دلی نہ سمجھو ہمارے آخا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ہم اندھے نہیں ہیں کہ تم قرآن کے اوراق کو پٹاخے بنا کر پھوڑو ہم اندھے نہیں ہیں کہ تم ہماری مسجدوں کو خنزیر کے گوشت سے اور لہو سے لپٹ کرو ہمارے نوجوان بدھ نہیں ہیں بنگڑیاں اور چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں یہ آخا کی تعلیم سراپا رحمت والی کہ جس کی وجہ سے ہم سبر کیے جا رہے ہیں اور کتے کوئی ٹولی ملے سن لے ہم موت سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے موت ہمارے سامنے نندا ناچتی رہی موت ننگی ناچ رہی تھی سوراخا کے نمائندوں کی شکل میں کئی بار چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب دشم نہ پہنچا ہے آقا نے ہمیں تعلیم دی لا تحزن ان اللہ مانا ہم موت کو دیکھ کر گھبرانے والے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے پیشاب کر دیا صاحب کرام نے کہا اس کی ہڈی پتلی ایک کر دیں گے آقا نے فرمایا جب کر چکا ہے تو پورا استنجا کرنے دو اگر آدھا اور نس جو ہے استنجا کرے گا وہ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے جب کر ہی دیا ہے کرنے دو پوری طریقے سے استنجے سے فارغ ہوا آخر اس کی چھٹی پر ہاتھ رکھے اور سر پر ہاتھ پھیرا فرمایا بھیا میرے یہ اللہ کے گھر ہیں یہ مساجد ہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہاں تلاوت کی جاتی ہے بھیا میرے یہ سنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ کہہ کر سرور کونین امام الانبیاء اور شافی سید سعید سید الجن اور کیا مقام کیا مرتبہ عرش میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہوا وہ معزز ہستی کنویں کے پاس جاتی ہے ڈول میں پانی لے کر آتی ہے ایک بدوی کے مسجد میں پیشاب کرنے پر امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کر رہا ہے دہشت گردی کی بات کرتے ہو کمی آؤ میرے اللہ کا قرآن کھول کر دیکھو میری نبی کی سیرت کھول کر دیکھو اٹلس میں آپ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں بدر کہاں ہے بدر میں کفار آئے تھے یا آخا بدر میں جا کر کافروں کو بلائے تھے بدر مکے کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ مدینے اور بدر کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ آخا لڑنے جاتے مکے میں جا کر حملہ کرتے وہ لوگ مدینے منورہ کے قریب آ گئے بدر کے میدان میں دفاع کرنے کے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے لڑنا ہوتا اسی وقت جب تائف کی سرزمین میں یہ اڈوانی اور یہ ٹھاکرے یہ مودی کے آبا اجداد جب آقا کے جسم مبارک سے لہو مبارک کو بہایا تھا اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحمت شان غضب جوش میں آئی اور ایک فرشتے کو بھیجا فرمایا کہ آقا اگر آپ چاہیں یہ دونوں پہاڑ چکی کی طرف چکی کے پاس بن جائے اور اہل تائف نیست و نابود ہو جائیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج اگر امریکہ کا یہ زندہ ہے آج اگر ہندوستان کے اندر بتوں کو پوجنے والا غیر اللہ کی پرستش کرنے والا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں آخا اگر اس وقت یہ کہہ دیے ہوتے اے فرشتوں تم اسے چکی کے پارٹ بنا کر پیس دو خدا کی و جلالت کی قسم کافر اور کفر کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا تم گر جی رہے ہو میرے آخا کی شان رحمت کے سکتے تم جی رہے ہو میرے آقا کی دعاؤں کے سب سے احسان ماننے کے بجائے کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم تلوار سے دین پھیلا ایک دنیا میں کافر باقی نہ رہتا اگر کم تلوار کے زور پر جنگوں کے بوتے پر اسلام کو پھیلایا جاتا ایسی صورتحال نہیں ہوتی یہ آقا کی تعلیم تھی کہ خود آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھویا اور جب وہ لوٹ کر گیا سارے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آ گیا صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ بدما ظالم اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کے نام نشان کو مٹا دینا چاہیے دیکھو اب سارے گاؤں والوں کو لے کر آیا ہے پیشاب کروانے کے لیے تو رو کر کہنے لگا آگا آیا تو تھا میں آپ کی مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے اب سارے قبیلے کو آپ کے ہاتھ پر مسلمان بنانے کے لیے لے کر آیا یہ آقا کی تعلیم ہے یہ آقا کی شان رحیمی یہ آقا کی شان کریمی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی پھول کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے خوشبو کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے خشبو رہی ہے تیرے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا رب کائنات نے نبیوں کو پیدا کرنے والوں نے رسولوں کو پیدا کرنے والے نے جنت کے بنانے والے نے کہہ دیا کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نام کو بلند کرتے رہیں گے بلند کرتے رہیں گے تو کارٹون بنا تیرا پیشہ کر تو مرے گا تو کتنا فلم بنا تیرے پیخانے میں تو ڈوب پڑے گا ان نشانیہ کا ہول اکثر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے دشمن کے نام و نشان کو ختم کر کے رکھ دیں گے پھران کا انجام کیا ہوا نمرود کا انجام کیا ہوا آج کا بش آج کے یہود آج کے نسارا آج کے اسلام اور مسلمان دشمن ظاہری طاقتوں کا اور ظاہری قوتوں کے بل بوتے پر جیتے ہیں وہ ایک پانی پیتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مراحل سے سے گزر کر وہ پانی ان تک پہنچتا ہے اس وقت کے فرعون میں کتنی طاقت تھی اس وقت کے نمرود میں کتنی قوت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اس نمرود کو زمین میں گڑھا دیتا اس نمرود کے لیے آگ آسمان سے برسا دیتا اللہ نے بتایا ایک لنگڑے مچھر کو ناک کے ذریعے سے داخل کر کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وقت کے نمرودوں کو مسلنے کا کام ایک لنگڑے مچھر کا کام ہے ایک لنگڑے مچھر سے وقت کا نمرود مسلا جائے گا اسے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں اسے بڑی امت کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ قوم نوح کے اندر جو طوفان لایا قوم آج قوم سمود کے اندر جو تباہی بربادی آئی قوم شعیب کے اندر جو اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے وہ آ سکتا تھا بڑے سے بڑا عذاب لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لنگڑے مچھر سے مروا کر ابرہ کے لشکر کو ابادیل سے مروا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھانے آنے والے نمرودوں کو قیامت تک کے آنے والے فرعونوں کو قیامت تک کے آنے والے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قیامت تک کے آنے والے اسلام کے بارے میں امیدیں اٹھانے والوں کو بتا دیا کہ خبردار تمہارے باپ دادا کا جو انجام ہوگا اس سے بدتر تمہارا انجام ہوگا کتے کی موت تم مرو گے اسرائیل کا وزیر اعظم شیرون جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے امریکہ کے کتوں کا پروردہ ہے جس طرح پر موت مانگ رہا تھا نیٹ پر بخدا میں نے اس کی تصویر دیکھی اس وقت فرعون کی جو شکل تھی اللہ نے اس سے بدتر شکل شیرون کی بنا دی تھی ایک ایک نس نس کے اندر اللہ نے جہنم کی آگ کو داخل کر دیا تھا ضرورت نہیں ہے ہمیں یا عورت جو کوستی ہے ہمیں اس طریقے سے ان کو کوسنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ رب کائنات نے کہا انا انا و له لحافظون اس دین کو اتارنے والے ہم اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے چکے ہیں اللہ نمٹ لے گا ان فرونوں سے ان نمرودوں سے ان دجالوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نمٹ لے گا اللہ تعالیٰ انجام بتا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب گئے مکت المکرمہ کے اندر کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے تھے کیا وہ آدمی نہیں تھے جو حرم محترم کے اندر جب آپ سجدے میں گئے تھے ان کی وہ جڑی آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی کیا وہ لوگ نہیں تھے جو آپ کو شاعر کہنے والے ساحر کہنے والے کاہن کہنے والے دیوانہ کہنے والے کیا نہیں کر سکتے تھے آپ ایک ایک کو پھانسی کے پندے پر لٹکا سکتے تھے ایک ایک زمین کے اندر زندہ دفن کر سکتے تھے کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو کبھی کون سے قرآن کی بات کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارے شرم کرو اپنی جانوں پر رحم کرو کتوں کے چہرے ہو جائیں گے تمہارے سور سے بدتر سور کے پخانے کے کیڑے سے بدتر تمہاری زندگی ہو جائے گی اگر آخا کے بارے میں نکوشائی کی اسلام کے بارے میں کچھ کہا کیا شان تھی میرے آخا کی وہ ہبار نے جس نے آخا کی بیٹی کو زخمی کر دیا اور اس زخم کی وجہ سے میرے آخا میرے مولا کی صاحب شادی بیٹی نور نظر رکھتے جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی وہ ہبار نے جس نے تیر مارے تھے بیٹی کے قاتل کو دنیا کا کوئی باپ معاف کر سکتا ہے بیٹی کے سہاگ اجاڑنے والے کو دنیا کا کوئی باپ معاف کر سکتا ہے علاؤدین کا چراغ ملے ڈھونڈ کر لاؤ میرے آخا کی شان رہی میرے آخا کی شان کریمی ڈھونڈ کر لاؤ میرے آخا کی ثقافت بیٹی پڑو کہیں تین دن ہو گئے تھے کھانا کھا کر آخا کدی میں آئے اور روٹی کھانے لگے اور گئے فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ مال غنیمت آیا ہے آپ کی بیٹی کے گھر میں فخر و فاقہ چل رہا ہے آقا نے فرمایا بیٹی صبر کر لے جنت سے مل جائے گا جب تک قوم کے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل سکتا خدیثوں گھٹالے کرنے والوں جانوروں کا چارہ تم نے کھا لیا کتے کے بسکٹ تم نے کھا لیے یتیبوں کا مال تم نے کھا لیا اور دور دیش کے ساتھ وفاداری جتانے والوں کارگل کے جنگ کے اندر جو ہندوستان کے فوجی مرے تھے اور ان کے لیے تابوت بنائے گئے تھے اس تابوت کے پیسے کو تم نے کھا لیا غداروں حرام زادوں کیسے ہمت ہوئی تمہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شک کرنے کی باپ نے تمہیں بتایا کیا چیز ہے جس نے تمہیں مجبور کیا شک و شبہ کرنے پر سورج کی کرنوں میں شبہ ہو سکتا ہے پھول کے خوشبو میں شبہ ہو سکتا ہے موتر فضاؤں میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے میرا آقا کی زندگی کھلی کتاب ہے دیکھ لو ایک جگہ بتا دو کیا خانے نے زیادتی کی ہو ظلم کی ہو ظلم کی تعلیم دی ہو زیادتی کی تعلیم دی ہو امار ان نے اس وقت آیا آ کر کہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا میں نے آپ کی بیٹی پر میں نے ہی آپ کی بیٹی پر تیر مارا جب ہجرت کر کر مکے سے مدینہ جا رہی تھی آخا اپنی بیٹی کے انتظار میں مدینے کی سرحد پر ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھ میں چادر رکھے ہوئے مالک بیان کرتا ہے راوی بیان کرتا ہے آپ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے آپ کی چادر سرخ ہو گئی اور حضرت زینب ابو ابو کہہ کر تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر آقا کے گود میں جان دے دی ایسا ہی بارش نے اس وقت ایسا ظالم ایسا خون بھیڑیا آقا کے قدموں میں آیا آقا نے فرمایا چل میں نے تجھ کو معاف کر دیا لا تقریبا علیکم اليوم ابو تلخو آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ظلم زیادتی اسلام مسلمانوں مسلمان دشمنی کا بدلہ آج آخا نہ لے لے آخا نے رحمت کا یہ معاملہ کیا کہ کابے میں جو داخل ہو وہ امن میں رہے گا من دخلا دارا بھی سفیان فہو امین کعبے میں داخل ہونے سے وہ معمول ہو جاتا ہے میرا دشمن جو کل تک میرے قتل کے در پہ تھا اور اسلام کو گالیاں دیتا تھا مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا کعبے کے وجود کو ختم کرنا چاہتا تھا کہاں سے لاؤ گے میرے آقا کی ایسی شان رہی اور شان کریمی فرمایا من دخلا تارا بھی سفیان فہو عالم جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا اس کے خلاف بھی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا ایسے اسلام کے بارے میں ایسے مذہب کے بارے میں جس مذہب کی یہ تعلیمات ہو کہ جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کہیں یہ بات نہ ڈال دے یہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر بول کر مجھے اب قتل کر دے گا ذبح کر دے گا جس اسلام کی یہ تعلیم ہو جس نے مرغی کے دل کی لاج رکھی ہو اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے حالانکہ خون بہایا جاتا ہے وہاں اللہ کا نام تو پاکیزہ جگہ لینا چاہیے مسجد میں داخل ہوئے قرآن پڑھنے لگے حدیث پڑھنے لگے دین کی باتیں کرنے لگے اور حدیث کی تلاوت کرنے لگے تو تب جا بسم اللہ پڑھے یہ تو آپ نے ایک جان لی اور نجیس خون کو بہایا اس پر اللہ کے نام کا کیا مطلب ہمارے علماء نے لکھا ہے یہاں بھی مذہب اسلام کی شان رحیمی اور شان کریمی جلو گھر ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جانور جب اللہ کا نام سنتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگ جاتا ہے اور جب وہ مدہوش ہو جاتا ہے تو زبا کی تکلیف جانور کو ہونے نہیں پاتی جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ ایک صحابی ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر آئے وہ بچہ پیارا پیارا تھا اس کی معصوم ادائے دل کو بھانے والی تھی آقا نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری ماں کے گوشت سے تیری بیوی کے گوشت سے اگر بچے کو چھین لیا جائے جو تکلیف تجھے ہوتی ہے یہی تکلیف چڑیا کے ماں کو ہوتی ہے برائے مہربانی اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے کے اندر واپس کر دے جو چڑیا کے لیے رحمت بن کر آیا جو جانوروں کے لیے رحمت بن کر آیا جو درختوں کے لیے رحمت بن کر آیا جو زمین کے لیے رحمت بن کر آیا جو فضا کے لیے رحمت بن کر آیا جو فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آیا جو جنات کے لیے رحمت بند تو جا تیری ماں کو قدم دے کر پوچھ اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے میرے آسا شان میں گستاخی کرنے والے میں رب کی سطح جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو اسلام کی شان میں اور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے تو تیری ماں یہی کہے گی ہاں بیٹے کچھ میرے پاس آیا تھا اس نطفے سے تو پیدا ہو گیا اس لیے تو اسلام کو گالیاں دے رہا ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں کھلی ہوئی کتاب کیا ہے ریکارڈ ہمارا کیا ہے داستان ہماری مسجدیں ہماری جلی آبرو ہماری لٹی نوجوان ہمارے قید ہوئے ٹاٹا میں پوڈا میں مختلف ایکٹ کے تحت اور پھر دہشت گرد کر کون سی بات کر رہے ہو یار عقل کی بات کرو یہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے لاکھوں روپے لے کر نقلی پروڈکٹ اور نقلی چیزوں کا ایڈ دیتے ہیں یہ کریم لگاؤ شام کی طرح چہرہ ہو جائے گا غریب پیسہ برباد کر دیا یہ پیپسی پیو یہ کوکو کولا پیو وقت کے نوجوان من جاؤ گے یہ ٹانک پیو ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی ایک نمبر کے یہ دہشت گرد قوم و ملت کے غریبوں کا پیسہ پانی کی طرح بہانے والے جھوٹے آٹ دینے والے جسم دکھا کر نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کرنے والے نیٹ پر بیٹھ کر کتنے نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو رہی ہے گندی فلمیں دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو رہی ہے فلمیں دیکھ کر پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں فلا فلم کو دیکھ کر بنگلور کے اندر ہمارے وقتار بھی آئے ہوئے ہیں پوچھ لیجیے ایک ڈاکٹر پکڑا گیا نقلی ڈاکٹر اور جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ منا بھائی ایم بی بی ایس دیکھ کر میں یہ کام کرنے لگا فلموں کو دیکھ کر ڈکیت بن رہے ہیں چور بن رہے ہیں کمینوں آج تم ان کو اوارڈ دیتے ہو جو نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کر رہے ہیں زنا کو فروغ دے رہے ہیں رشوت کو فروغ دے رہے ہیں عیاشی کو فروغ دے رہے ہیں بربادی عام کر رہے ہیں کمپنیوں کے جھوٹے پروڈکٹ اور نقلی چیزوں کو اصلی بنا کر فروخت کر رہے ہیں آج ان کے تصویروں کی پوجا آج جب آتے ہیں تو لوگ ان کے لیے فدا ہونے کے لیے یہ آڈو گراف لینے کے لیے مرتے ہیں وہ مدارس ضرورت نہیں ہے بولنے کی کتے ایم ایل اے منسٹر جب بنتے ہیں بننے سے پہلے گلیوں میں نالیوں کے پاس سلم ایریا میں جھوپڑ پٹیوں میں غریب دیواؤں کے تلووں کی نیچے کی مٹی کی اٹھا کر سر پر ڈال لیتے ہیں جیسے شیطان اور پاک کے میدان میں مٹی ڈھاک جھاڑ لیتا اور جب کسی ضرورت کے لیے جائے سترہ کتوں کے بعد اس بڑے کتے سے ملنا ہوتا ہے پہلے یہ کتا اس کے بعد وہ کتا اس کے بعد وہ کتا مدارس تو وہ ہیں اس کا کوئی مین گیٹ بھی نہیں ہے دیکھیے آؤ دیکھو کیا پکتا ہے کیا تعلیم ہوتی ہے یہاں حیوان نما وہ افراد جن کو تمہارے کالج نے ریجیکٹ کر دیا کون آتے ہیں طلبا کون آتے ہیں موسم صاحب کو قدم دے کر پوچھو کانوینٹ میں داخل کیا بھاگ گیا ٹیوشن میں ڈالا بھاگ گیا اے سی کے کام کو ڈالا بھاگ گیا میکینک کے کام کو ڈالا بھاگ گیا سارے خاندان میں ناک میں دم کر رکھا تھا تو اس خاندان کے بوڑھے نے کہا کام کرو اسے مدرسے میں ڈال دو قوم کا رجٹ مال قوم کا دھتکارا ہوا مال آج لوگ کہتے ہیں کیا کرامت ہے ان مدرسوں کی میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے لگے آج جب اس مدرسے کے طلبا سے میں نے مسافہ کیا تو ایک طالب علم جس کے اب کسان ہیں جس کے گھر کے اندر غربت اور لاچارگی ہے کوئی کانوینٹ اس کو قبول نہیں کر سکتا کوئی ہندوستان کا اسکول اسے یونیفارم اور جوتے نہیں دے سکتا قربان جاؤ مدرسے والوں سات مہینے کے اندر کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آٹے قرآن شریف کے اس کے سینے کے اندر داخل کر دیا سات مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا نہ ماں حافظہ نہ باپ آفس نہ گھرانہ عالم کا ایسے مدارس جن کے اندر انسانیت کا درد دیا جاتا ہے اللہ کے قرآن کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے کھلے ہوئے ہیں کوئی دروازہ نہیں کوئی واچ مین نہیں کوئی پابندی نہیں آؤ تمہیں دو وقت کی روٹی ملے گی سونے کے لیے کمبل ملے گا آرام کے لیے تمہیں بستر ملے گا پنکھا ملے گا سردی میں گرم پانی ملے گا گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی پینے کو ملے گا آؤ کتوں کس کو شک ہے شبہ ہے آؤ آؤ ان مدرسوں میں قیام کرو ان یتیم اور مہمانوں میں رسولوں کے ساتھ اٹھ کر دیکھو تم دنیا کو تین طلاق اسی وقت دے دو گے ان مدرسوں میں جو لذت ہے ان مدرسوں میں جو مزہ ہے ان مدرسوں میں جو روحانیت ہے ان مدرسوں میں جو انسانیت ہے اصل میں امریکہ کی بول سب بولنے لگے امریکہ نے تحریک چلائی بنیاد پرستی اور قدامت پسند یعنی زمانہ آج چاند میں چلا گیا مریخ میں چلا گیا عطارت میں چلا گیا یہ ملا چودہ سو سال پہلا سفا کا چبوترا پکڑ کر لٹک رہا ہے تم جانو نہ جانو قدر تم مدرسے کی عظمت کو پہچانو نہ پہچانو وہ جو امریکہ کے گورے کتے وہ برطانیہ کی جو ہے گوری کتیاں وہ ان بوریوں کی قدر و قیمت کو جان رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان بوریوں سے اٹھنے والے ایک دن وہ ہوگا کہ وائٹ محل کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائیں گے یہی سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا یہیں سے ٹیپو سلطان پیدا ہوگا یہیں سے شیخ ال ہند پیدا ہوگا یہیں سے شیخ ال اسلام پیدا ہوگا مسلمانوں تم دو روپیہ پانچ روپیہ چندہ دینے کے لیے روتے رہو امریکہ نے اس کی پندرہ منزلت کو پہچان لیا تم اپنی بیٹی جب گریجویٹ ہو جائے تعلیم یافتہ ہو جائے اور رشتے کی بات ہو تو کہو کہ بینک میں کام کرنے والا وہ افسر چاہیے جو سودی کاروبار کر کر اپنی ماں کا بلاکار کرتا ہو کیونکہ حدیث میں جس نے ادنا ترین سود لیا یا دیا وہ ماں سے ستر مرتبہ منہ کالا کرتا ہے خود کالا کرتا رہا اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کیا جو اس کی ماں کا بلاکار کرنے والا پگڑی بات ارے یہ زمانے میں چلتا کیا نوکری ہوتی کیا داڑھی اللہ اکبر کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ سیکولر ملک جمہوری ملک ہولی کھیلو پٹاخے اڑاؤ حضرت عبدس مولانا اشرف علی خان رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک اللہ والے تھے انتقال ہو گیا <clears throat> زندگی میں کبھی فرض تو فرض نوافل تو نوافل تحجد نہیں چھوٹی تھی انتقال کے بعد ان کے مرید نے دیکھا کہ کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہو کون سی سیکولرزم کی بات کرتے ہو تم دہشت گردی کے تانے سے ڈر کر بنیاد پرستی کے تانے سے ڈر کر جمہوریت کا ہار پہن کر تم مذہب کو بلی چلانا چاہتے ہو آغا کی قربانیوں کو قربان کرنا چاہتے ہو نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنا یاد نہیں تمہیں شیر ابھی طالب کے اندر چمڑے بھگو کر کھانا یاد نہیں پتے چبانا یاد نہیں نبی کے ہاتھوں جب حضرت زینب کا خون رسا تھا وہ یاد نہیں ہر میں محترم کے اندر اون کی اوجھڑی کا ڈالا جانا یاد نہیں کبھی سو کو خوش کرنے کے لیے جمہوریت کا ہر پہن کر تم اسلام کی بڑی چڑھانا چاہتے ہو آخا کی سیر قربان کرنا چاہتے ہو سینا ٹھوک کر کہو سینا ٹھوک کر کہو کیا آخا کو ماننے کا نام قرآن پڑھنے کا نام علماء کی چوکھٹ پر بیٹھنے کا نام مدرسوں کو قائم کرنے کا نام نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام اگر دہشت گردی ہے امریکہ کے کتے ہندوستان کے military police C B I intelligence کام کھول کر سن لے ہم دنیا کے ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں اگر دہشت گردی کی یہ تعریف ہے قرآن پڑھنا پڑھانا مدرسہ قائم کرنا نبی کی سنتوں پر چلنا چلو ہمارے سینے کھلے ہیں ہم سادت سمجھتے ہیں جامع شہادت دوش کر کر ہم آج ہی اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں آج ہی حضرت حسین سے ملنا چاہتے ہیں ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر تو گالیاں دیتا ہے ہم نہیں ڈریں گے تو پہلے ہمیں دہشت گرد تو ہمیں بنیاد پر پہلے تو ہمیں قدامت پر کہہ لے اگر آدھی پنڈی تک پیجامہ پہننا دہشت گردی ہے کتے ہم دہشت گرد ہیں امانا باندھنا دہشت گردی ہے ہم امانا باندھیں گے ہم دہشت گرد ہیں اسلامی لباس وزا خدا اپنانا دہشت گردی ہے کتے چلے سو مرتبہ کے ہم دہشت گرد ہیں تیرے باپ کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ رب کی مشیت کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا رب کی قدرت کے سامنے تو پر نہیں مار سکتا تو اپنی طاقت پر غرور نہ کر تو اپنی قوت پر گھمن نہ کر تو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز نہ کر اگر تجھے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز ہے اگر تجھے اپنی دولت ناز ہے اگر تجھے نوسا پر ناز ہے سن لے سن لے کان کھول کر سن لے ہمیں نبی کی وشواس پر ناز ہے ہمیں نبی کے سنتوں پر ناز ہے ان مدرسوں کے بوریوں پر ہمیں شان ہے ہم جئیں گے یہیں پر ہم مریں گے یہیں پر کل سلاسی وہ نسو کی وہ رحیا وہ کوئی اور ہوگا دنیا کا کتا جو دنیا کے لیے جیتا اور مرتا ہوگا کوئی اور ہوگا دنیا کا کتا جو محلے بنا کر اس کی پوجا کرتا ہوگا ہم مسلمان جیتے ہیں اسلام کے لیے ہم مریں گے اسلام کے لیے اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے اندر کسی گنگا جل کو نہیں ڈالا گیا تھا ان کانوں کے اندر ہمارے باپ دادا کے بول نہیں بولے گئے تھے گنگا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کارن میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے امریکہ اللہ کی قدرت کے سامنے مچھر کے پاس پیشہ اور پیخانے کے برابر تیری طاقت نہیں ہے وہ اللہ جس نے تیرے باپ قیصر و کسرا کو نیست و نابود کر دیا وہ اللہ جس نے روم کو شکست کا سامنا کیا وہ اللہ جو مکے کے متقبرین اور غرور کرنے والوں کو ان کا انجام بتایا وہ اللہ جو وقت کا ہٹلر وقت کا نمرود وقت کا دجال ابو جہل جس کی توتی بولتی تھی دو ننے منہ بچے مال اور محبت سے اس کا قتل عام کرایا تجھے ضرورت نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے گولا نہیں ہے بارود نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اللہ کی طاقت کا رشتہ ہے مسلمانوں کے پاس مدارس ہے مسلمانوں کے پاس دعا ہے مسلمانوں کے پاس تلاوت ہے مسلمانوں کے پاس ذکر کار ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ قوت ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں جھونک کر آپ نے آج بھی مسجد عریش بدر کا میدان ہو کر آیا ہوں میں اس وقت چھپر تھی چھپر ڈال کر سایہ ڈال کر آپ سجدے میں چلے گئے فرمایا اللہ لن اے اللہ اگر یہ جماعت یہ لشکر آج اگر شہید ہو جائے گا تو اے اللہ ظاہری اعتبار سے دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ہمارے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے اور دعاؤں المؤمنین ہمارے پاس ذکر ہے امریکہ کیا ہے افغانستان کے پاس کیا تھا ایک چپل نہیں بنایا اس نے آج تک ایک پیالہ نہیں بنایا ایک لوٹا نہیں بنایا سائنس کیا ہے ہوا نہیں لگی ٹیکنالوجی کیا ہے پتا نہیں معمولی نسپلی تک پاجامہ پہننے والے بڑے بڑے دوپٹے پہننے والے آج تو کہہ رہا ہے آؤ میز پر بیٹھ کر ہم بات کریں کون سی طاقت تھی جو امریکہ کو جھکنے پر مجبور کی یہ ایمان کی طاقت یہ اسلام کی صداقت یہ امن اور شانتی کا پیغام جو اسلام دے رہا ہے میرے بھائی اس کے بعد اگر کانفرنس قائم کرو اس کے بعد اگر کوئی جلسہ کرو اس کے بعد اگر علماء کو جوڑو یہ نہیں کہ اسلام اور دہشت گردی امریکہ اور دہشت گردی ٹونی ملر اور بش اور دہشت گردی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے جیسے کوئی آدمی اب میرے بارے میں تعارف اگر کوئی کرانے لگے مختار صاحب یا جلسے حضرت مولانا آدمی ہیں مرد بانے ہیں یہ کوئی تعریف تھی وہ تو ہے یہ کوئی بتانے کی بات ہے اسلام کی عدالت اسلام کی صداقت اسلام کی سچائی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مندروں کو بیت المال سے وظیفہ دیا کرتے تھے کہاں سے لاؤ گے یہ انسانیت کا سبق ساٹھ سال کے اندر ملک کو تباہ کر دیا ساڑھے نو سو سال کے اندر ایک قتل نہیں ہوا تھا ایک سرخا وارانہ فساد نہیں ہوا تھا کیا سے کیا کر دیا مٹی اٹھاؤ زمین کا گھوٹالا میڈیکل شاپ جاؤ دواؤں کا گھوٹالا جانوروں میں جاؤ تبیلے میں گایوں کے چارے کا گھوٹالا شکر کی منڈی جاؤ شکر گھوٹالا ہتھیاروں میں جاؤ بوفور گھوٹالا ہتھا کے قبرستان جاؤ تابوتوں کا گھوٹالا برباد کر دیا تم نے اگر تم نے جیش کو اگر تم نے لشکر طیبہ کو دہشت گرد کہا وہ تو غیر ملک ہیں اپنے ملک کی وفاداری میں دوسرے ملک میں آ کر ہو سکتا ہے انہوں نے دہشت گردی کی ہو وہ اپنے ملک کا تو خراب نہیں کر رہے ہیں نا دوسرے ملکوں میں جا کر دہشت گردی تم اس ملک میں پیدا ہو کر یہاں کی پراپرٹی کو کروڑوں اربوں خربوں کے گھوٹالے کر رہے ہو اور تم امن پسند ہو اگر وہ کر رہے ہیں بھائی تو اپنے ملک کا تو نہیں کر رہے ہندوستان کا کر رہے ہیں دہشت گرد ہیں وہ تم اپنے ملک کا کر رہے ہو شکر کس کی کھا لی تم نے کتے کے بسکٹ کس کے کھا لیے تم نے اور دوسری بات یہ جو پولیس ہوتی ہے یہ عدل اور انصاف کے محکمے ہوتے ہیں شہنشاہ اکبر کا جو یہ ہے آگرہ کے اندر قلعہ آج بھی وہاں ایک مینارہ ہے وہ جو سیاحوں کو پھرانے والے گائیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم حقیقت کیا ہے ہمارے بادشاہوں کے دربار میں انصاف اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا کہ اکبر کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بوڑھا بیل آ گیا جانوروں کو انصاف دیا ہم نے انسان کو انصاف دینا یہ بہت دور کی بات آنے کے بعد اس نے اور بادشاہوں کے دربار کا ایک اصول تھا کہ ملاقات کرنا ہو وہ الگ بات ہی ایک عام کھلا منچ ہوتا تھا ہر لال قلعے میں جاؤ آپ آگرہ میں جاؤ فتح پور سکری جاؤ ایک کھلا منچ ہوتا تھا جس میں بادشاہ خود بیٹھ کر فریادیں براہ راست سنا کرتا تھا اس کے باپ کے تعلق سے فریاد اس کی بیوی کے خلاف فریاد آپ سنا سکتے تھے انہوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا کبوتر اڑائے فاستے اڑائے پتن بازی کی ننانوے بیویاں رکھی تین سو سات جوڑا رکھے جو بھی کیا اپنی ذات کے لیے کیا لیکن قوم کا نقصان نہیں کیا عدل و انصاف سے نہیں ہٹے ان کے دربار میں گنڈی لٹکی ہوئی تھی ہر بادشاہ کے دربار ابھی بھی ہے دلی میں بھی ہے فتح پور سیکری میں بھی ہے اس گھنٹی کا دستور یہ تھا رات کے ڈھائی بجے بارہ بجے کبھی بھی اگر اچانک کوئی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے اور مقامی محکمہ اسے انصاف نہیں دیتا اس کی پولیس انصاف نہیں دیتی عدالت انصاف نہیں دیتی تو ہر آدمی کو ہفتہ کے آ کر وہ گھنٹی ہلا دیتا تو بادشاہ آ کر انصاف کرتا تھا یوں انصاف کا پیغام ہم عام کرنے والے اچانک ایک بیل نے آ کر گھنٹہ ہلا دیا رات میں تو درباری جو تھے ارے دیوانے بیل ہے اس کو ہٹاؤ اب ہٹایا اب پھر جو اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو گئے پھر بیل نے آ کر دوبارہ گھنٹہ ہلا دیا تو پھر اس کے بعد اس کو ہکالا گیا پھر تیسری مرتبہ اس نے گھنٹہ ہلا دیا اکبر نے کہا کہ یہ کوئی بات بلا وجہ نہیں ہو سکتی بیربل جو تھا وزیر بڑا عقل مند اور بڑا چالاک تھا کہا کہ بیربل پہچانوں کے ماجرا کیا ہے تو بیربل اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا سہلایا تو وہ بیل جانے لگا جانے لگا اور مالک کے مکان پر پہنچ کر اپنے آم سے آنسو کے دو قطرے بہائے تو اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا وہ بوڑھے بیل کا مالک باہر آیا کہا کہ بھائی اس کو آوارہ کیوں چھوڑ دیا تو نے تو اس نے کہا نہیں نہ تو ہل جوتنے کے لائق ہے نہ گوشت اس کا اتنا کھایا جا سکتا ہے اتنا ضعیف اور بڑا ہو گیا ہے اس کے گوشت میں بھی لذت نہیں میں نے کہا مر کہا یہی تو بات ہے کہ جب تک میرے جسم میں طاقت تھی اور میرے جسم میں قوت تھی وہ بیل گھنٹہ مار کر اکبر کے دربار سے انصاف لینا چاہتا تھا کہ میری طاقت اور میری جوانی کو استعمال کیا اور جب میری طاقت اور جوانی نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے راستے کا کر دیا اور گلی کوچوں کا کر دیا تو اکبر سمجھ گیا بیربل کے حوالے سے بات کو اس مالک کو بلایا اور اسے وظیفہ دیا کہا کہ جب تک اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تم طویلا بنا کر اور جانور کا واقفانہ بنا کر تم اس کی حفاظت کرنا یہ ہم نے عدل و انصاف کے مثالیں قائم کی کہ جانور ہمارے دربار کے اندر عدل و انصاف کی مانگنے کے لیے آتے تھے ایک چوری کی رپورٹ لکھانے کے لیے یہ ایف آئی آر لکھانے کے لیے جب تک ٹیبل کے نیچے سے حرام کا مت اور پاخانے کا پیسہ نہیں دیتے کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی اسٹیشن کو جا کر ارے اچھے آدمی تھے نا کو چلے گئے اسٹیشن کو یعنی اتنا برائیوں کا اڈا بن چکا ہے آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اب تک اس وقت تک دس بج کر تیئیس منٹ تک جتنے ظلم ہوئے جتنی زیادتیاں ہوئی جتنے قوم ملت کا نقصان ہوا ترازو کے پلڑے میں رکھو اور ہندوستان کی ملٹری اور ہندوستان کی وہ پولیس فورس جو عوام کی شکایتیں سن کر ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جن کے جوتوں کی پالش لگتی ہے اور جن کا یونیفارم بنتا ہے اور جن کی وردی پر اسٹار لگتے ہیں میرے رب عزت و جلالت کی قسم ایک طرف گجرات ملیالہ میرٹ مراد آباد بلگام منگلور کے فساد کو رکھو اور ایک طرف وہ ظلم و تشدد کو رکھو جو تھانوں کے اندر یہ انسانوں پر برتتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہندوستان کے فسادات ان کے ظلم و ستم کے سامنے پیچھے پڑ جائیں گے حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر حوصلے میں مت کرو میرے بھائیوں کون ہے پولیس کا بس ہماری تنخواہوں پر پلنے والے ہمارے ٹیکس پر پلنے والے یہ ہمارے غلام ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں وردی ہماری ہے یہ دیش ہمارا ہے ہم کرایہ دار نہیں جنہوں نے پاکستان مانگا وہ چلے گئے جب ان سے پوچھو کیوں چلے گئے ہم نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ڈاکٹر تھامسن کہتا ہے کہ مجھے اچانک مردوں کی جلنے کی بدبو آئی دلی کے اندر جو پلٹ کر جا کر دیکھا ایک ایک تنظیر کے چمڑے کے اندر ایک ایک آئین کو ایک ایک داڑھی رکھنے والے کو مادر داس برہنا کر کر تنظیر کے چمڑے کو سی کر آگ کے اندر زندہ جلایا جاتا تھا جل کر گھس کر دلی سے لے کر میرٹ تک ان درختوں کو بولنے کی طاقت ہو ان درختوں کو بولنے کی قوت ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ درخت گواہی دیں گے کہ اس دیش کی آزادی کے اندر ہمارے آوار اجداد کا خون لگا ہے گاندھی جی کو آزادی کا سبق ہم نے پڑھایا مہاتما کا جو لقب دیا ہمارے قابل نے دیا اس لیے کہ وہ دلتوں کے پسماندہ طبقے کے لیڈر تھے ہمارے قابل نے سمجھا کہ یہ دیش جب تک ہندو مسلمان بھائی مل کر کام نہیں کریں گے کام آگے نہیں بڑھے گا یہ افریقہ میں کبھی وکالت کر رہا تھا اس کو بلا کر مہا آتما بڑی جان یہ لقب دیا لکھنؤ کے ایک بزرگ نے ایک جو ہے ہمارے عالم دین نے جواہر لال نہرو کو سڑک آزادی کا کس نے بڑھایا حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کو آباد کس نے کیا مالٹا کی جیل کو آباد کس نے کیا کسی کے باپ کا ملک نہیں اس ملک کے مالک ہم ہیں یہاں دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے ہم یہاں ظلم کو برداشت نہیں کریں گے یہاں زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے اس ملک کے لیے ہمارے آبا اجداد نے اپنی جانیں دی جان و مال لگایا کل ہمیں ان کو منہ دکھانا ہے کہ ہم نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا ہمارے جانے کے بعد اس ملک کا انجام کیا ہوا نوجوانوں بیدار ہو جاؤ اللہ کی رسی کو وہاں تسیموں بے حبل ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو میرے بھائی کم ہمتی احساس کم تری کو نکال دو ایک جھوٹ کو سو مرتبہ کہنے سے وہ جھوٹ سچا نہیں ہو جاتا تمہاری ماں کو ساری دنیا والے کہیں یہ تمہاری ماں نہیں تم ساری دنیا کے قول کو ٹکرا دو گے آج یہ C M M B C Zee TV وی آج کم تری کا شکار ہو گئے ہو کہ اسلام اور دہشت گردی مولانا اور مردانگی کیا عنوان ہے بھائی سورج اور روشنی پھول اور خوشبو مچھلی اور تیرنا پرندہ اور اڑنا تو لانت ہے وقت کی بربادی وقت بہت بڑی دولت ہے وقت بہت بڑی قیمت ہے اب آگے جو جلسہ ہوگا اس حدیث کی بنیاد پر ہوگا کیا آقا نے فرمایا ان فریشدار امامل مظلوم کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم کی مدد تو معلوم ہے ظالم کی مدد کیسے آقا نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر کتنا فلم بنانے والے کو فلم بنانے سے روک کر کارٹون بنانے والے کو کارٹون بنانے سے روک کر آج پوری دنیا کے اندر واویلا ہے بابری مسجد بڑی فیمس ہے چھ دسمبر بہت فیمس ہے لیکن کیا جانتے ہیں آپ کیا پہچانتے ہیں بابری مسجد سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا گھنونا کام اس حرام زادے نے مشرف کے ذریعے سے کروایا پاکستان کے اندر جانتے ہیں آپ جانتے خون اگر غیرت کا ہو نوجوانوں حمیت کا ہو اسلام کے نام لے رہا ہو تم یہ نہ سمجھو کہ اندر کا بھڑکانے کے لیے آیا ہے موت ایک مرتبہ آتی ہے موت وقت سے پہلے نہیں آتی موت وقت کے بعد نہیں آتی موت دو مرتبہ نہیں آتی لکھ کر رکھ لو نوجوانوں جو نرسنگ ہوم کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور بیک پانگ لے کر پیشاب پاخانہ کر کر سسٹروں کے ہاتھ جان جانے سے بہتر یہ ہے آخا کے لیے جان لگا دو اس سے بہتر یہ ہے بچھانے کو گندا کر کر پیشاب پاخانہ کر کر جسم کے اندر بچھانے کے پھوڑے لا کر کیڑے مئی ملا کر گھر کے لوگ بدل ہو کر موت کی جو میرے پاس آتے ہیں لوگ بخدا حضرت دعا کرو میرا ابا جلدی اٹھ جائے دعا کرو میری ماں کا انتقال ہو جائے دیکھی نہیں جاتی حالت اس سے پہلے شہادت کی موت مانگو اسلام کے لیے جینا سیکھو اسلام کے لیے مرنا سیکھو قرآن کے لیے جینا قرآن کے لیے مرنا جیلیں بھری پڑی ہے کوئی پراپرٹی کے لیے کوئی ایک سگریٹ کے لیے کوئی ایک مرکز کے لیے کوئی ایک بالش کے لیے مختار بھائی جیلوں کا سروے کرتے ہیں کتنے مسلمان ہیں قوم و ملت کے لیے میرے رب کے خوراک کے لیے میرے آقا کی حرمت کے لیے جیل گیا ہو حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کیا ہو میرے آقا کی غار سور کی سنت کو زندہ کیا ہو تمہارے نہ جانے سے جیل خالی نہیں ہو جاتے تمہارے نہ مرنے سے قبرستان خالی نہیں ہو جاتے میرے بھائیوں ایمان اور اسلام کے لیے جینا اور مرنا سیکھو ایمان اور اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ جس میں آقا کے طریقوں کو روندا جاتا رہے پران کی توہین ہوتی رہے آقا کو گالیاں دی جاتی رہیں اور پھر مسلمان جو ہے زندگی گزارے میرے خیال میں کہو اے اللہ ایسی زندگی سے مجھے کتا بنا دے سور میں کہتا ہوں واقعی اس لیے کہ کتے کو مرنے کے بعد پوچھ نہیں ہے سور کو مرنے کے بعد سوال و جواب نہیں ہے کافر قیامت کے دن کہے گا یا نہیں تو کن تو تروا اے اللہ کاش مجھے مٹی بنا دیا ہوتا تم آخرت میں جا کر یہ کہنے سے پہلے تم دنیا میں یہ دعا کرو اے اللہ اگر مجھے اسلام کے لیے تو نہیں قبول کرتا اگر قرآن کے لیے نہیں قبول کرتا قربت مصطفیٰ کے لیے آبرو مکہ مدینہ کے لیے قبول نہیں کرتا بولا میری بنتی میری دعا ہے کہ مجھے کتا بنا دے مجھے جانور بنا دے مجھے مٹی بنا دے اور اگر ہو جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو ورنہ اسی زندگی پر لانت کہ دین مٹتا رہے آقا کی گستاخی ہوتی رہے فلمیں بنتی رہے اور دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا رہے اس لیے آئندہ اجلاس کرو تو آقا نے جو فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ کہ ظالم کو ظلم سے روک کر ظلم کو ہوتا ہوا پنکتا ہوا دیکھنا بھی ظلم ہے ہم ظلم کر رہے ہیں ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اس بستی کو تباہ اور برباد کر دو تو فرشتے نے کہا اے اللہ بڑا نیکوکار بندہ ہے بڑا پرہیزگار بندہ ہے دن میں روزے رکھتا ہے رات میں قیام کرتا ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے کبھی پل جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی وہ جمعہ جمعہ کا نمازی نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس فرشتے سے کہا اے فرشتے اس ملک اس علاقے کی تباہی کا آغاز اسی نے کر فرشتے کو بڑا تعجب ہوا حکم تو اللہ کا تھا اب وہ کرنا تھا کیا بس اللہ سے جا کر پوچھا اللہ کیا تجھے اس کے سچتے اس کی عبادتیں اس کے ذکر اسکار اور اس کی تلاوت راس نہیں آئی اللہ نے کہا سجدے تو ہوتے رہے ذکر تو ہوتا رہا تلاوت تو ہوتی رہی لیکن جب ظلم ہوتا تھا نافرمانی ہوتی تھی اس کے زبان پر تالا لگ گیا تھا یہ روکا کیوں نہیں اس لیے اس ملک کی تباہی کا آغاز اسی انسان سے کر تو میرے بھائی آج جو مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے خدا کے آزاد کی گرفت سے مسلمان آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش ہے آئندہ اگر جلسہ قائم کرو تو یہ تصویروں کے لیے کہ مسلمان ظلم کو کیسے روکے مسلمان امن کا پیغام کیسے عام کرے سلامتی کا پیغام کیسے عام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دشمنان وہ حاصلین جو اسلام کے تعلق سے دل میں انعام اور بہت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کر دے آمین واہردان الحمد للہ کے رب العالمین حضرات دعا کے بعد یا عائشہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ شاء بنگلور سے ہمارے ایک صاحب جو ہے کیا سیٹیں لے